السلام علیکم اسٹوڈینٹس کیا حال ہیں آپ کے کچھ پڑھ رہے ہیں یا بس ایسے وقت ہی ضائع کر رہے ہیں بھائی میری تو کوشش ہے کہ آپ کو ٹھیک ٹھاک پڑھا دوں پڑھنا تو پڑھتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ ڈگری حاصل کرنی ہے تو بغیر پڑھے تو ڈگری کا مزہ نہیں آئے گا نا ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو باتیں کی تھیں اس میں testing the system of sale سے متعلق کچھ باتیں کر کے میں نے ادھورا چھوڑ دیا تھا اس ٹیسٹ آف کنٹرول کو اور آپ سے کہا تھا کہ نیکسٹ لیکچر میں اسے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کے پاس ہینڈ آؤٹس موجود ہوتے ہیں جو بات آج میں نے آتے ہی شروع کی ہے وہ اس لیے کہ وہ جو ہینڈ آؤٹس آپ کے پاس موجود ہیں اچھا اسٹوڈینٹ وہ ہے جو ان ہینڈ آؤٹس کو پڑھ کے پھر لیکچر کو سننے کے لیے بیٹھے لائک جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ آپ نے جب کلاس روم میں جانا ہے تو ٹیچر نے جو پڑھانا ہے وہ پہلے سے ہی پڑھ کے آنے والا اسٹوڈینٹ ہی اچھا اسٹوڈنٹ کہلاتا ہے اور پھر وہ ٹیچر کو انوالو کرتا ہے اپنے اندر اور جب ٹیچر اس اسٹوڈینٹ میں انوالو ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈینٹ کی لرننگ زیادہ ہوتی ہے تو اب میری انوالومنٹ آپ میں ڈیفینیٹلی ہوگی اگر آپ نے جو میں نے پڑھانا ہے اس کو پہلے سے ہی پڑھا ہوگا اور ہینڈ آؤٹس تو آپ کے پاس ایگزیکٹلی exactly وہ موجود ہیں جو میں نے پڑھانا ہے تو بھائی اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہے جو کہ پہلے سے اس لیکچر کو تھوڑا سا اسٹڈی کر رہا ہے جو کہ اس نے اٹینڈ کرنا ہے تو آج ہم جو بات چیت کرنے جا رہے ہیں وہ سیل سسٹم سے متعلق ٹیسٹ آف کنٹرول کی ہے آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ جب ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے اس کے انٹرنل کنٹرول سسٹم کو ایویلویٹ کر لیا ہوتا ہے اور اس پر ہمارا ایک لیول آف ریلائنس ہوتا ہے تب ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈینس حاصل کرتے ہیں اور جب ہم نے انٹرنل کنٹرول کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے کنٹرول آبجیکٹوس کی بات آتی ہے جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر سیل سسٹم کے ریفرنس میں کنٹرول آبجیکٹوس پڑھے جس میں ہم شروع ہوئے کسٹمر کے آرڈر سے لے کر کنٹرول اکاؤنٹ آف ریسیویبلز میں بیڈ ڈیٹس کو ریکارڈ کرنے تک اور ان پر provision for doubtful debts کو ریکگنائز کرنے تک اب اس تمام ایریا میں ہمارے کچھ آبجیکٹوس ہیں جو کہ لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ سے ڈسکس کر لیے کہ وہ جو کسٹمر کا آرڈر ہے پراپرلی آتھورائز ہونا چاہیے پھر اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے تاکہ پرومپٹ اس کے اوپر ایگزیکیوشن ہو سکے پھر جو ہم نے ورک کمپلیٹ کر لیا یا گڈس ہم نے شپمنٹ کر لی ہیں ان کے اگینسٹ انوائسز ریز ہو چکی ہونی چاہیے اور ان کا ریونیو ریکارڈ ہو چکا ہونا چاہیے پھر ہم نے کنٹرول آبجیکٹوس میں یہ بات بھی سیکھی تھی کہ invoices and credit notes properly account for ہو چکی ہونی چاہیے یہ ہمارا کنٹرول آبجیکٹو ہے کہ بکس آف اکاؤنٹس میں ہم ان کی ڈبل انٹری پراپرلی ریکارڈ کر چکے ہوں ریسیویبلس میں بھی اور انکمس میں بھی انوائسیز کی صورت میں اور سیلز ریٹرن میں بھی اور اکاؤنٹس ریسیویبلس میں بھی کریڈٹ نوٹس جو ایشو کیے ہیں ان کی صورت میں کریڈٹ نوٹس کے بارے میں I have told you earlier کہ کریڈٹ نوٹس انوائسیز میں ریڈکشن کا کام کرتے ہیں لائک like ہم انوائس ایشو کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں نے فلانے کسٹمر سے اتنے پیسے ریسیو کرنے ہیں اگر ہم کریڈٹ نوٹ ایشو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے انوائس ایشو کی تھی جس میں فرض کر لیں ون ہنڈریڈ تھاؤزینڈ روپیز ہم نے ریسیو کرنے تھے اس سے اس ون ہنڈریڈ تھاؤزینڈ روپیز کی انوائس کے اگینسٹ اگر ہم نے ٹین تھاؤزینڈ روپیز کا کریڈٹ نوٹ ایشو کیا تو اٹ مینس کہ اب ہم نے اس کسٹمر سے نائنٹی تھاؤزینڈ روپیز ریسیو کرنے ہیں وہ ٹین تھاؤزینڈ روپیز کا جو کریڈٹ نوٹ ایشو کیا ہے اس کی بنا پر اس کسٹمر سے ہم نے اب ہنڈریڈ تھاؤزینڈ نہیں بلکہ نائنٹی تھاؤزینڈ روپیز ریسیو کرنے ہیں یہ کریڈٹ نوٹ کا رول ہوتا ہے کسی بھی بنا پر انوائس میں غلطی ہو گئی اس بنا پر بھی ہم کریڈٹ نوٹ پیچھے پیچھے اس کے بھیج دیتے ہیں یا ہم نے جو گڈ سیل کی تھی وہ ڈیمیجڈ گڈس تھیں ان میں کوئی فالٹ تھا کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہو سکا اس نے وہ چیزیں واپس کر دی تو اس کے اگینسٹ بھی ہم کریڈٹ نوٹ ہی بھیجتے ہیں سو کنٹرول آبجیکٹو میں یہ بات تھی کہ وہ invoices and credit notes properly record ہو چکے ہونے چاہیے ہمارے بکس آف اکاؤنٹس کے اندر اور ان کی ریفلیکشن اکاؤنٹس ریسیویبلس میں پراپرلی موجود ہونا چاہیے اور پھر کنٹرول آبجیکٹو میں ہم نے الٹیمیٹلی ایک بات دیکھی تھی کہ ہمارے ڈیٹرز پر بھی ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے وہ کب اوور ڈیو ہو جاتے ہیں کب وہ بہت پرانے ہو جاتے ہیں کب ان پر ہمیں شک ہو جاتا ہے اور کب ہم ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب تو ان کو رائٹ آف ہی کر دینا چاہیے ان باتوں پر بھی ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے یہ تھے ہمارے کنٹرول آبجیکٹو اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ پروسیجرز کی بات ہے کہ ان کنٹرول آبجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہم کون سے اپناتے ہیں اور پھر ان پروسیجرس کو ڈسکس کرنے کے بعد آج ڈیٹیل کے ساتھ ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات کریں گے کہ آڈیٹر نے اب وہ کون سے اسٹیپس اٹھانے ہیں کہ جن سے یہ پروسیجرز ان کنٹرول آبجیکٹیوس کو حاصل کرنے کے لیے درست ثابت ہو جائیں اور ہم آڈٹ ایویڈنس حاصل کر سکیں سو سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں control procedures over sales and debtors کی یہ ایک انتہائی اہم ایریا ہے سیلز اینڈ ڈیٹرز کا کسی بھی ایک اینٹی میں اور پھر اس ایریا پر ہمیں بے شمار کنٹرولز بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں لہذا ہم اس سیلز اینڈ ڈیٹرز کے ایریا میں کوئی پانچ چھ لیولز پر کنٹرولز دیکھیں گے اور ان کنٹرولز پہ ہم دیکھیں گے کون کون سے پروسیجرز اپنائے جاتے ہیں سب سے پہلی بات آتی ہے آرڈرز کی جو ہمارے ایگزٹنگ کسٹمرز ہوتے ہیں انہیں ہم نے ایک کریڈٹ لمٹ اسائن کی ہوئی ہوتی ہے اب اس کریڈٹ لمٹ کے مطابق ہی ہم ان سے آرڈرز لے سکتے ہیں فار ایگزامپل ایک اے بی سی کسٹمر ہے اس کی کریڈٹ لمٹ ہے ون ہنڈریڈ تھاؤزینڈ روپیز وہ ہم سے ہنڈریڈ تھاؤزینڈ روپیز سے زیادہ کا سامان پرچیز نہیں کر سکتا ہم اسے سیل نہیں کریں گے اب اگر وہ اپنی اس لمٹ کو ٹچ کر چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے فردر جو آرڈرز ہمیں ریسیو ہوں گے ان کو ہم پروسیس نہیں کریں گے سو ایگزٹنگ کسٹمرز سے ہمیں اگر کوئی آرڈر ریسیو ہوتا ہے اور سنیرو یہ ہے کہ اس نے ابھی وہ کریڈٹ لمٹ اچیو نہیں کی تو ہم اس کو تو پروسیس کریں اور اگر وہ کریڈٹ لمٹ اچیو کر چکا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ وہاں پر ہم کریڈٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں اس کا کیس بھیجیں اس بات پر کنٹرول کیا ہے ہمارا سو so, آرڈر کے لیول پر ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کسٹمر آلریڈی ایگزٹ کر رہا ہے یہ آرڈر اس کی طرف سے اگر آ رہا ہے تو اس کی کریڈٹ لمٹس کیا اچیو ہو چکی ہیں یا نہیں اور اگر کوئی نیا کسٹمر ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں کریڈٹ لمٹس پہلے سے ڈٹرمن کروانا ہوں گی control department credit control department سے اور پھر اس کے آرڈر کو ہم پروسیس کریں گے ایسا ہی نہیں کہ کسی نے بھی ہمیں آرڈر پلیس کر دیا اور ہم نے اس کا آرڈر جو ہے پروسیس کر دیا کسی بھی قیمت کا کسی بھی مالیت کا وہ آرڈر ہے اور ہم نے اس کے اوپر اس کو چیزیں سیل کر دیں نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے اس میں پری نمبرڈ سیلس آرڈر یعنی کہ اب یہ ہمارا کنٹرول ہے یا یہ ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے کہ جو سیلس آرڈر ہم نے بنانا ہے کسٹمر سے پرچیز آرڈر کے ریسیو کرنے پر بیس کرتا ہوا وہ پری نمبرڈ ہونا چاہیے اب پری نمبر سیلس آرڈر کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں کہ ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم نے اتنے آڈرس پروسیس کر دیے اور اتنے آرڈرس ابھی جو ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں ان پہ ابھی ہم نے کام نہیں کیا ایگزیکیوٹ نہیں کیا سو پری نمبر پری نمبر سمجھتے ہیں نا پری نمبر مینس پہلے سے ان کے اوپر نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے آپ کی فرض گل میں آسانی سے ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ نے سیلس آرڈر فارم کا ایک پیڈ پرنٹ کروا رکھا اب وہ ایک پیڈ جیسے آپ کے کیش سیٹس کے پیڈ ہوتے ہیں آپ کیش میموز وغیرہ تو آپ نے عموماً دیکھی ہوں گی نا بلز ہوتے ہیں ان کے پیڈ ہوتے ہیں آپ ان کو سیلس آڈر کو پرنٹ کروا لیتے ہیں اور ایک پیڈ کی شکل میں آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ سیریلی نمبرڈ کر لیتے ہیں ان کو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ایک سو تک یہ ایک پیڈ ہو گیا جی جس میں ایک سو صفحات موجود ہیں سیلس آرڈر فارم کے اب آپ کو کسٹمر کی طرف سے آرڈر ملا آپ نے اس آرڈر کو اپنے سیلس آرڈر فارم پر تحریر کیا اب یہ ایک انٹائرلی ایک انٹرنل ڈاکیومینٹ ہے اب وہ order sales order number one آپ نے پیڈ سے نکالا اور اس کو بھیج دیا متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں کہ جی یہ چیزیں جو ہیں اتنی اماؤنٹ کی جو آپ نے سیل کرنی ہے یا اس آپ نے سروسز کے رینڈر کرنے کے لیے یہ یہ ورک پرفارم کرنا سیلز آرڈر فارم آپ کا ایک بن گیا کہہ رہا ہے کہ یہ پری نمبرڈ ہونا چاہیے یہ کنٹرول پروسیجر ہے آرڈر لیول پر اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ ہم دیکھ سکیں گے کہ ہم نے اس وقت seventy nine number sales order form fill کر دیا لیکن ابھی تک fifty five number sales order form کے اگینسٹ ہم گڈ سیل ہی نہیں کر سکے وہ ابھی شپمنٹ نہیں ہوئی سو so, وہ ہمیں ایک چیز پتا چل جائے گی سیکوینس میں کہ ہمارے کون کون سے آرڈرز جو ہیں ابھی تک ان پر ایکشن لینا باقی ہے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے اس میں آتھورائزیشن آف آرڈرس کیا وہ جتنے بھی آرڈرس آپ کو ریسیو ہوئے those should be authorized by an authority by a key personnel اب وہ جب اس کو آتھورائز کر دے گا تو وہ آتھورائزڈ سیلس آرڈر اب نیکسٹ میں اسٹیپ کی طرف جا رہا ہوں وہ آتھورائز سیلس آرڈر بیس بنے گا ڈسپیچ نوٹ بننے کی ڈسپیچ نوٹ کیا ہے کہ سیلس آرڈر کو دیکھ کر ڈسپیچ نوٹ بنایا جاتا ہے یہ بھی ایک انٹرنل ڈاکیومینٹ ہے دیکھیے آپ کو کسٹمر کی طرف سے پرچیز آرڈر ملا اس پرچیز آرڈر پر بیس کر کے آپ نے سیلس آرڈر بنانا ہے اب سیلز آرڈر چلا گیا جی سیلز ڈپارٹمنٹ میں کہ جی ہم نے اتنی چیزیں سیل کرنی ہے وہاں سے ایک ڈسپیچ نوٹ بن کر جائے گا گودام میں اگر ہم گڈس میں ڈیل کر رہے ہیں فنشڈ گڈس میں ڈیل کر رہے ہیں کہ جی اتنا مال آپ ڈسپیچ کر دیں فلانے کسٹمر کو اب یہ دیکھیں تمام کنٹرول میئرس ہیں آرڈر کے لیول پر ابھی چیزیں سیل نہیں ہوئی ابھی ڈسپیچ نہیں ہوئی ابھی آرڈر ریسیو ہوا ہمیں اگر ایک ہی شخص یہ سارے کام کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جائے وہ گڈس زیادہ بھیج دے اپنے کسی جاننے والے کو سیلز کم ریکارڈ کریں لیکن اب جب یہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹس انوالو ہو رہے ہوں گے مختلف لوگ انوالو ہو رہے ہوں گے تو فراڈ کے چانسز کم ہو جائیں گے یہ ہے کنٹرول تو آرڈر کے لیول پر کنٹرول پروسیجر کیا ہے کہ سیلز آرڈر فارم جو کہ آتھورائز ہو گیا ہے وہ بیس بنے گا ڈسپیچ نوٹ بنانے کی اب ڈسپیچ نوٹ بن گیا گودام میں بھیج دیا اب نیکسٹ اسٹیپ کیا اس کا وہ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ گودام سے گڈس اس وقت تک آؤٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ڈسپیچ نوٹ نہ ہو سو ڈسپیچ نوٹ کی موجودگی میں یا ڈسپیچ نوٹ اگر بنا ہوگا تو گڈس آپ کی ڈلیور ہوں گی کسٹمر کو سو so یہ ابھی تک ہم نے گڈس ڈلیور نہیں کی ہم نے ابھی آرڈر کو پروسیس کیا تو آرڈر کے پروسیس پر ہمارے یہ کنٹرول ہونے چاہیے یہ پروسیجرز ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی ڈسپیچ کا جس کے اوپر ہمیں کنٹرول پروسیجر ریکوائرڈ ہیں اب تمام dispatch notes these should also be pre numbered تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کس ڈسپیچ نوٹ کے اگینسٹ گڈس ڈلیور ہو چکی ہیں اور انوائسز بن چکی ہیں اور انوائسز بننے کے بعد ایشو ہو چکی ہیں دیکھیے سیلس آرڈر بیس بنا تھا ڈسپیچ نوٹ بنانے کے لیے اب ڈسپیچ نوٹ سے گڈس ڈلیور ہونی ہے اب جب گڈس ڈلیور ہو گئی ہیں تو سیلس انوائس بھی تو جانا چاہیے نا لہذا اس ڈسپیچ نوٹ کو پری نمبر کیا جاتا ہے تاکہ ہم سیلس انوائسز کا کنٹرول رکھ سکیں اس ڈسپیچ نوٹ کے مطابق نیکسٹ پوائنٹ ہے آتھورائزیشن آف ڈسپیچ نوٹ کہ یہ ڈسپیچ نوٹس بہرحال آتھورائز ہونے چاہیے یاد رکھیے گا ہر ڈاکیومینٹ آتھورائز ہونا چاہیے ڈسپیچ نوٹ بھی اسی طرح سے ایک ایسا ڈاکیومینٹ ہے جو کہ بہت سینسٹو ہے اس کو بھی آتھورائزڈ ہونا چاہیے اب یہ آتھورائز ہو گیا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آترائز ڈسپیچ نوٹ بیس بنے گا انوائس بننے کی اب اس ڈسپیچ نوٹ پر ایک ریگولر چیک ہونا چاہیے کہ ہر ڈسپیچ نوٹ کے اگینسٹ انوائس بن چکی ہے یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے سو ہم نے دیکھا کہ آرڈر کے لیول پر ہمیں کچھ کنٹرول پروسیجرز اپنانے ہیں پھر ڈسپیچ کے لیول پر ہمیں کچھ کنٹرول پروسیجرز اپنانے اب اسی سیکوینس میں آگے آئیے نیکسٹ اسٹیپ آئے گا انوائسنگ کا اور کریڈٹ نوٹس کا آرڈر ملا اس نے پروسیس ہونا ہے پروسیس ہو کر ڈسپیچنگ ایک ڈسپیچ نوٹ بننا ہے اس ڈسپیچ نوٹ پر بیس کر کے انوائسنگ سو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہے انوائسنگ اینڈ کریڈٹ نوٹس کا اس میں سب سے پہلی بات کہ sales should be authorize by a responsible official and with the authorized order and dispatch note کہ اب وہ جتنی بھی سیلز انوائسز ہیں ان کو بھی آتھورائزڈ پرسن کی طرف سے اپروو ہونا ضروری ہے اور پھر ان کو میچ کرنا ہے ہم نے سیلز آرڈر کے ساتھ کہ جو کسٹمر سے ہمیں آرڈر ملے ان کے مطابق ہم نے سیلز آرڈر بنائے ان کسٹمرز کے آرڈر سے میچ کرنا ہے اور ڈسپیچ نوٹ سے میچ کرنا ہے دیکھیے کسٹمر کے آرڈر کے ساتھ آپ جب میچ کریں گے اس سے آپ کو یہ تسلی ہوگی کہ ہم نے انوائس میں وہی کوالٹی اور کوانٹیٹی لکھی ہے جو کسٹمر نے آرڈر کی تھی ایون ریٹس بھی پرچیز آرڈر جو کسٹمر کی طرف سے آتا ہے اس میں موجود ہوتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی کوٹیشن کو اپروو کیا اور یہ ریٹس پر ہم آپ سے یہ چیز خرید رہے ہیں اتنے دنوں میں اور فلانا شخص جو ہے آپ کے ساتھ ڈیل کرے گا اب آپ نے کسٹمر سے جو آرڈر ریسیو ہوا ہے اس کو میچ کرنا ہے سیلز ان کے ساتھ اب اگر وہ میچ ہوتی ہیں تب جا کے اس کی اپروول ہو جائے گی ایک آتورائز پرسونل کے ذریعے سے اور ڈسپیچ نوٹ سے آپ کیا میچ کریں گے یہی والی کوانٹیٹی کی گوڈس اور یہی والی کوالٹی کی گوڈس کیا ڈسپیچ ہو چکی ہیں ہمارے گودام سے کسٹمر کی طرف یہاں پر ایک اور ڈاکیومینٹ آپ کو میں بتا دیتا ہوں ضمنی طور پر کہ جب کسٹمر کو ڈسپیچ ہو جاتی ہیں چیزیں تو یہاں پر ایک ڈلیوری نوٹ ان گڈس کے ساتھ فزیکلی ان گڈس کے ساتھ بھیجا جاتا ہے کسٹمر کو یہ ڈلیوری نوٹ کسٹمر کو گڈس ریسیو ہو چکنے کے بعد ایک ایویڈنس ہوتا ہے آپ کے پاس کہ جی کسٹمر نے یہ گڈس ریسیو کر لی ہیں کیونکہ یہ ڈلیوری نوٹ اکمپنی کرتا ہے ان گڈس کو ان گڈس کے ساتھ کسٹمر کے پاس پہنچتا ہے کسٹمر اس ڈلیوری نوٹ پر وصولی لکھ دیتا ہے آپ نے کبھی اس چیز کو آبزرو کیا بلکہ پریکٹس کیا ہوگا کہ گھر میں آپ نے کوئی فرنیچر کی کوئی چیز منگوائی وہ لوڈر پر جو صاحب آئے آپ کو وہ ڈلیور کرنے کے لیے اس نے ساتھ ایک پرچی دی کہ بھائی جانا وصولی پا دینا اینڈ وٹ از دیٹ رسید وٹ از دیٹ پرچی that is in fact the delivery note تو جس پر آپ کہتے ہیں اوکے جی ریسیوڈ دیز آئٹمس ٹھیک ہے وصول پائی اور ساتھ اپنے سائن کر دیتے ہیں اب وہ سپلائر کے پاس جب جاتی ہے تو سپلائر کو یہ بات تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ گڈس ڈلیور ہو چکی ہیں سو ڈلیوری نوٹ فزیکلی آپ نے گڈس جب بھیجی ہوتی ہیں اپنے کسٹمر کو ان کے ساتھ کمپنی کرتا ہے لیکن انوائس الگ سے ایک ڈاکیومینٹ ہے یہ آپ فزیکلی ان گڈس کے ساتھ بھی بھیج سکتے ہیں آپ پوسٹل سروسز کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں آپ کوریئر بھی کر سکتے ہیں فیکس بھی کر سکتے ہیں ای میل بھی کر سکتے ہیں سو so, انوائس جو ہے اس کا کسٹمر کے آرڈر فارم کے ساتھ بھی میچ کرنا ضروری ہے اور اس انوائس کا ڈسپیچ نوٹ کے ساتھ بھی میچ کرنا ضروری ہے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ all invoice and credit notes should be entered in day book record the sales ledger and sales ledger control account اب یہ پورا اکاؤنٹنگ سسٹم ہے جس کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ آپ نے وہ جو انوائسز اپنے کسٹمر کو بھیجی ہیں وہ بکس آف اوریجنل انٹری میں بھی ریکارڈ ہونا چاہیے اور ان بکس آف اوریجنل انٹری میں جو ریکارڈ ہوتی ہیں انوائسز ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بیچ وائز آپ نے پورے ہفتے کی انوائسز کا ایک بیچ بنا لیا اب وہ تمام ون ویک کی انوائسز اس سیلز ڈے بک یا سیلز جرنل میں ریکارڈ ہو رہی ہیں وہاں سے ان پوری انوائسز کا ون ویک کی انوائسز کا ٹوٹل آپ نے سیلز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کرنا ہے اور سیلز انکم کو کریڈٹ کرنا ہے ٹوٹل اماؤنٹ اب اس پورے ویک میں فرض کر لیں تین سو انوائسز ریکارڈ ہوئی ان تین سو انوائسز کا بیچ ٹوٹل آپ سیلز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ یعنی کہ ٹوٹل ڈیٹرز اکاؤنٹ یا ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے مین لیجر میں موجود جنرل لیجر میں موجود جو آپ کا ٹوٹل ڈیٹرز اکاؤنٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں اور اسی مین لیجر میں موجود جو سیلز انکم کا اکاؤنٹ ہے اس کو کریڈٹ کریں گے یہ وہ بات کی جا رہی ہے یہاں پر اور پھر یہیں پر جو ایک اور بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ کے انڈیویجل ڈیٹرز جو ہیں ان انڈیویجل ڈیٹرز کو آپ نے سیلز لیجر میں ریکارڈ کیا ہوتا ہے وہاں پر آپ نے وہ جو تین سو انوائسیز ہیں اس بیچ میں ان تھری ہنڈریڈ انوائسیز کو انڈیویجلی آپ نے ہر ڈیٹر کے اندر ڈیبٹ کرنا ہے یہ اس کنٹرول پروسیجر کی بات کی جا رہی ہے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے یا ایسا ہونا چاہیے نیکسٹ بات اس اکاؤنٹنگ سسٹم کو ڈسکس کرنے کے بعد آ رہی ہے کہ sales invoices and credit notes should be check for prices cost and calculation by person other than the one preparing the invoice اب نیکسٹ کنٹرول پروسیجر یہ ہے کہ وہ جو سیلس انوائسیز ہیں ان سیلس انوائسیز میں آپ نے مختلف قسم کی کیلکولیشن کر رکھی ہیں آپ نے کوانٹٹی کو ریٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اس کے بعد آپ نے کاسٹنگ کی ہے کاسٹنگ کہتے ہیں سمپل ٹوٹل کرنے کو اس انوائس میں موجود ٹین آئٹمس کی جو اماؤنٹ آپ نے بنائی ہے ان ٹین اماؤنٹس کو آپ نے ٹوٹل کیا وہاں پر بھی غلطی ہو سکتی ہے پھر آپ نے ان کی لسٹ پرائسز میں سے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کو مائنس کیا اس کو آپ چیک کرتے ہیں یہ سب چیک جو کر رہا ہے ایک انڈیپینڈنٹ پرسونل کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ کنٹرول آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے کنٹرول پروسیجرز ہیں جن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اب یہاں پر ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ پرسن نظر آنا چاہیے ہم کون ہے آڈیٹر ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ پرسن نظر آنا چاہیے کہ جو شخص رسپونسبل ہے انوائسز کی کیلکولیشنز کو چیک کرنے کے لیے وہاں پر انوائسز میں ملٹیپلیکیشنز جو ہیں ٹوٹل سم جو ایڈیشن ہوئی ہوئی ہیں جو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کی کیلکولیشن ہے اس ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کی اماؤنٹ کا اس میں سے مائنس ہونا اور پھر سیلس ٹیکس کی کیلکولیشن اور پھر سیلس ٹیکس کا اس نیٹ اماؤنٹ میں پلس ہونا اور گراس اماؤنٹ کا حاصل کرنا یہ تمام وہ پروسیجرز ہیں جو کہ ایک ایسے شخص کو نبھانے ہیں جو انوائسز بنانے سے انڈیپینڈنٹ ہے وہ شخص انوائسز نہ بناتا ہو اگر وہ انوائسز بھی بناتا ہے اور انوائسز کے ٹوٹلس کو اور کیلکولیشن کو بھی چیک کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی گڑبڑ ہو جائے گی سمجھ آ رہی ہے بات نیکسٹ پروسیجر کی طرف چلتے ہیں کہ credit notes should be authorised by someone unconnected with dispatch اور سیلس لیجر فنکشن اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کریڈٹ نوٹ سے متعلق کریڈٹ نوٹ کی آتھرائزیشن ہونا ضروری ہے اور وہ کریڈٹ نوٹ سے متعلق جو ریسپانسبل پرسن ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے سیلس آرڈر کو پروسیس کرنے والا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی وہ انوائسز کے لیے ریسپانسبل ہو شخص اچھا جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ سیلز انوائسز کی کیلکولیشن چیک ہوتی ہیں اسی طرح سے کریڈٹ نوٹ کی کیلکولیشن بھی چیک ہوتی ہیں ایگزیکٹلی exactly وہی تمام باتیں اس میں کریڈٹ نوٹ میں بھی آ جاتی ہیں سو کریڈٹ نوٹ کے ریفرنس میں دیکھیں نا یہ ایک قسم کی اب آپ کی سیلز ریٹرن کا ڈاکومینٹ ہے نا کہ آپ کو جو سیل کی ہوئی چیزیں واپس آ رہی ہیں ان کے اگینسٹ آپ کریڈٹ نوٹ ایشو کر رہے ہیں تو جو شخص کریڈٹ نوٹ ایشو کر رہا ہے اس کو آتھورائز کر رہا ہے وہ شخص ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہونا چاہیے نیکسٹ بات بہت اہم ہے کہ copies of cancelled invoices should be retained اب بعض اوقات انوائسز کینسل کر دیتے ہیں ان کی کاپیز ضرور آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہیے کیونکہ جو انوائسز آپ نے کینسل کر دیں آپ کے پاس اس بات کا ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے ایک ایویڈینس کے طور پر کہ یہ انوائسز ان کے اگینسٹ اب اماؤنٹ ریسیویبل نہیں ہے ہم نے جو انوائسز ایشو کی تھیں ان میں یہ خرابی تھی لہٰذا ہم نے کینسل کر دی ہم نے یہ ایشو ہی نہیں کی ہم نے بنائی ضرور ہے ایشو نہیں کی یوں کہہ لیں کینسل کر دی اب وہ آپ کو کینسلڈ انوائسز اپنے پاس ریکارڈ میں رکھنا چاہیے یہ میں بات کر رہا ہوں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے لیول پر یا سیلز ڈپارٹمنٹ کے لیول پر جو انوائسز ایشو کرنے کے مجاز ہیں انہوں نے انوائسز بنائی ایشو نہیں کی کینسل کر دی تو کینسل کرنے کا مطلب نہیں ڈسکارڈ کر دو اور بن میں پھینک دو بلکہ اگر کینسل کی ہیں اس کو کینسلڈ آپ لکھ دیجئے اس کے اوپر اور فولڈ کر کے پیڈ میں کاؤنٹر فائل کے ساتھ اسٹیپل کر دیں آپ کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہونا چاہیے اب نیکسٹ بات یہ ہے کہ جو کینسلڈ انوائسز ہیں ان کی سپورٹ میں جو ڈسپیچ نوٹ ہیں those should also be cancelled اور پھر ان کی کینسلیشن بہرحال ایک ریسپانسبل پرسن سے سائنڈ ہونا چاہیے اچھا اب ان سب کے بعد انوائسنگ کے لیول پر جو کنٹرول آ رہا ہے وہ ہے invoices should be distinguished between different types of sales اب دیکھیے ایک ہی آرگنائزیشن ایک سے زائد طرح کی سیلس کر سکتی ہے جس بھی طرح کی وہ سیلس کر رہی ہے جس بھی سیگمنٹ میں وہ انوالوڈ ہے ہر سیگمنٹ کے لیے الگ سے انوائسیز ہونا چاہیے نارملی ان کے کلرز چینج کر دیے جاتے ہیں اور پھر ایک اور بات بھی اہم ہے اسی پوائنٹ میں کہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کے اوپر different rate of sales tax ہو سکتا ہے اپلائی ہوتا ہو تو لہذا آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جس انوائس پر سیلس ٹیکس ڈفرینٹ ہے وہ انوائس ہی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ نظر آنی چاہیے سو یہ انوائس کے لیول پر کنٹرول پروسیجرس تھے اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ریٹرنس کی کہ any goods return by the customer should be check for obvious damage and when accepted a document should be raised یہ بات ہم کچھ حد تک پہلے ڈسکس کر چکے کریڈٹ نوٹ کے ریفرنس میں یہ اسی ڈاکیومینٹ کا ذکر آ رہا ہے کہ جو چیزیں آ گئی ہیں ان کو پروپرلی پہلے آپ انسپیکٹ کریں کہ واقعی یہ ڈیمیجڈ ہیں جو ہمارے کسٹمر کو پسند نہیں آئی یا خام خام ہی اس نے دیکھا کہ جی اب یہ میری ضرورت سے زائد چیزیں ان کو میں واپس کر دوں اگر تو واقعی ڈیمیجڈ ہیں اور ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان کو ڈیمیجڈ گڈس جو ہیں وہ سپلائی کی تو اب ہمیں اپنا یہ قصور ماننے کے ایوز انہیں ریلیکس کرنا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی اس کے اگینسٹ ہم آپ کو کریڈٹ نوٹ ایشو کر دیتے ہیں یہ پروسیس میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں سو so, یہاں پر اب ہمیں کریڈٹ نوٹ ایشو کرنا ہوگا ان ریٹرنس کے اگینسٹ اور پراپرلی آتھورائزڈ ہونا چاہیے سو ان ریٹرن گڈس کے بعد نیکسٹ جو کنٹرول پروسیجر ہم اپناتے ہیں وہ ہے ریسیویبلس کے لیول پر receivable ledger control account should be prepared regularly and checked to individual sales ledger balance by an independent official یہ آپ نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں کنٹرول اکاؤنٹ ریکنسیلیشن پڑھ رکھی ہے یہ وہ والی بات ہے کہ آپ نے ریگولرلی جیسے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ سیلز ڈے بک میں ایک بیچ آپ کے پاس ہے ویکلی انوائسز کا آپ نے ان انوائسز کو ٹوٹل کیا اور ٹوٹل کر کے آپ نے سیلز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ میں پوسٹ کر دیا اور انڈیویجلس کو آپ نے سبسیڈری لیجر جو سیلز لیجر ہے اس کے اندر آپ نے پوسٹ کر دیا جو کہ ایک میمورینڈم ریکارڈ ہے اب آپ کو پیریوڈیکلی ان دونوں بکس کے بیلنس کو ریکنسائل کرنا چاہیے یہ کیا کوئی ڈفرینس تو نہیں ہے ان دونوں کے درمیان اگر کوئی ڈفرینس ہے تو اس کو ریموو ہونا چاہیے تو یہاں پر یہ اس ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے کہ کنٹرول اکاؤنٹ کا balance should be reconcile with the individual balance appearing in the list of that subsidiary ledger ان کو ریکنسائل کرنا چاہیے اگلی بات یہ ہے کہ ریسیویبل لیجر پرسونل جو ہے should be independent of dispatch and cash receipt function ٹھیک ہے یعنی کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہونا چاہیے سو so, اس اسٹیج پر بھی سیگریگیشن آف ڈیوٹی ضروری ہے اب نیکسٹ بات یہ ہے کہ statement should be sent regularly to the customers آپ کسٹمرس کو ریگولرلی بتاتے رہے کہ جی اتنے پیسے آپ سے ڈیو ہیں یہ بات بھی آپ کے کنٹرول پروسیجر کا حصہ ہے next formal procedure should exist for following up overdue debts which should be highlighted either by the perusal of an age debt analysis or by perusal of regular customer statements یہاں پر ایک فارمل پروسیجر ہونا بہت ضروری ہے ایج ڈیٹ پہلے بھی کئی مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ ایجنگ کرتے ہیں اوور ڈیو کو تلاش کرنے کے لیے کہ اب ڈیٹرز ہیں نائنٹی ڈیز سے زیادہ ڈیو ہو گیا ٹائم پیریڈ ان سے پیسے نہیں مل رہے اوریجنلی ہم نے ان کو دس دنوں کے ادھار پر چیزیں سیل کی تھیں اوور ڈیو ڈیٹرز کے بارے میں بہرحال تھوڑی سی پریشانی تو ہوگی لہذا ہمیں یہاں پر ایک باقاعدہ پروسیجر اپنانا ہوگا بڑا سسٹمیٹک کہ جس سے ہمیں فوری طور پہ پتا چل جائے کہ اتنے ڈیٹرس کے بیلنس جو ہیں اوور ڈیو ہو چکے ہیں نیکسٹ بات اس میں ریسیویبلس کے لیول پر آتی ہے کہ letters should be sent to customer for collection of overdue debts اور یہاں پر ہمیں پالیسیز بھی اپنانا ہوں گی کہ لیگل پروسیڈز اگر ہم نے کرنی ہے اگر ہم نے کوئی سو کرنا ہے کسی پر تو وہاں پر پھر کیا پالیسی ہونا چاہیے ریسیویبلس کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے بھائی پیسے نہیں ہوں گے تو آگے کیسے چلائیں گے اپنے کاروبار کو تو لہٰذا یہاں پر کنٹرول پروسیجر یہ کہتا ہے کہ آپ کو ریسیویبلس پہ یہ یہ میئرس رکھنا ہوگی اب نیکسٹ پوائنٹ جو control procedure sales and debtors کا ہے اس میں بیڈ ڈیٹس کی بات آتی ہے کہ the authority to write off a bad debt should be in writing ہر کوئی بیڈ ڈیٹس کے لیے نہیں اکاؤنٹنگ اینٹری پاس کرنے کی بات کر سکتا کیونکہ بیڈ ڈیٹس ایک ایڈجسٹمنٹ ہے ایک کنڈیشن ہے جس کے اوپر آپ نے اکاؤنٹنگ اینٹری پاس کرنی ہے اس کے پیچھے ایک اپروول موجود ہوگی اب وہ اپروول کسی ایک اتارٹی کے پاس ہونا چاہیے اس نے جب کہہ دیا کہ جی یہ ڈیٹرز اب بیڈ کر دو تو آپ اکاؤنٹنگ اینٹری پاس کر دیں گے bad debts expense debit and debtors یا ٹریڈ ریسیبل اکاؤنٹ کریڈٹ یہاں پر کنٹرول موجود ہونا چاہیے نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ the use of court action or the writing off off a bad debt should be authorised by an official independent of the cash receipt function کیونکہ اس کو اگر کیش ریسیٹ فنکشن سے انڈیپینڈنٹ نہ کیا تو ہو سکتا ہے وہ کسٹمر اور ہمارا کیش ریسیو کرنے والا پرسنل دونوں آپس میں مل جائیں اور جعلی قسم کے کورٹ کیسز بنا دیں اور ہم لٹیگیشن میں پڑے رہیں ایز اے کلائنٹ بات کر رہا ہوں لہذا یہاں پر بھی ایک کنٹرول پروسیجر ریکوائرڈ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ بندہ ہو جو اس کو آتھرائز کر رہا ہو اور کورٹ کیسز وغیرہ کو جو فالو اپ کر رہا ہو لے جی یہ تھے سارے پروسیجرز جو کہ ہمیں ان کنٹرول آبجیکٹوس کو حاصل کرنے کے لیے اپنانا پڑتے ہیں اب بات آتی ہے آڈیٹر کی کہ آڈیٹر کون سے ٹیسٹ آف کنٹرول لگاتا ہے کہ جن کے ذریعے سے آبجیکٹو کنٹرول کے اچیو ہو جائیں اس آڈیٹ کلائنٹ کے کنٹرول آبجیکٹو جو ہیں وہ اچیو ہو جائیں اب سیل سسٹم پر آڈیٹر جو ٹیسٹ آف کنٹرول اپلائی کرے گا ہم اس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آڈیٹر کیا کرتا ہے جی carry out sequence test checks on invoices, credit notes, notes dispatch and orders. ہم نے کنٹرول پروسیجرز میں جو بات کی تھی ان تمام ڈاکیومینٹس کے پری نمبرڈ ہونے کی وہ اب یہاں پر آڈیٹر ان کے سیکوینس کو چیک کرنے کی بات کر رہا ہے کہ وہ ٹیسٹ آف کنٹرول میں دیکھے گا کہ یہ invoices dispatch notes sales order کیا یہ تمام سیکوینس میں موجود ہیں ان میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا ریکارڈ ہونے سے کیونکہ اب یہاں پر آڈیٹر نے اس بات کو چیک کرنا اب اب آڈیٹر انوالو ہو رہا ہے پہلے تو بات تھی ایک کنٹرول پروسیجر کی کہ یہ یہ کنٹرول ہونا چاہیے اب آڈیٹر اسے چیک کر رہا ہے ٹیسٹ آف کنٹرول وہ ایک ججمنٹل سیمپل اٹھائے گا ایک ججمنٹل سیمپل مینس وہ کسی بھی منتھ میں پہلے دس دن کی سیلس کی ٹرانزیکشن کو اٹھا لے گا یا کسی بھی منتھ پورے کو اٹھا لے گا اور کہے گا کہ اس منتھ میں جتنی بھی انوائسز ایشو ہوئی ہیں کیا سیریلی پری نمبر تھیں اگر کوئی اس میں سے نمبر مسنگ ہوگا تو پکڑی گئی بات اب ججمنٹل ہے بات ایسے جج کر لے گا کہ دو مہینوں تین مہینوں یا چھ مہینوں کے پہلے چار دن میں نے دیکھنے ہیں یا فلانے منتھ کے میں نے پہلے چار دن دیکھنے ہیں اور فلانے منتھ کے آخری چار دن دیکھنے ہیں ججمنٹل سیمپل ججمنٹل سیمپل کوئی باقاعدہ سیمپلنگ نہیں ہے یہاں پر ٹیسٹ آف کنٹرول میں سو so, پہلی بات کیا ہے کہ test of sequence invoices dispatch note sales order form اگلی بات ہے جی آتھورائزیشن کے ریفرنس میں اب آڈیٹر نے چیک کرنا ہے کہ یہ تمام ڈاکومینٹس کیا پراپرلی آتھورائز تھے like acceptance of the order کیا یہ آتھورائز ہوئی اس کی آتھورائزیشن چیک کرے گا ڈسپیچ آف گڈس اس ڈسپیچ نوٹ کی آتھورائزیشن چیک کرے گا ریزنگ آف دا انوائس اس کی آتھورائزیشن چیک کرے گا کریڈٹ نوٹ ایشو کرنا اس کی آتھرائزیشن چیک کرے گا پرائسنگ اینڈ ڈسکاؤنٹ کی آتھرائزیشن اور اسی طرح سے بیڈ ڈیٹس کو رائٹ آف کرنے کی آتھرائزیشن بھی چیک کرے گا اب یہ آتھرائزیشن اب دیکھیے ہم کنٹرول پروسیجر میں برابر ایسی باتیں کرتے آئے ہیں اب آڈیٹر ان کو چیک کر رہا کہ کیا یہ تمام ڈاکومینٹس پراپرلی آتھورائز ہیں بھائی اگر آتھورائزڈ ہیں تو ٹھیک ہے آڈیٹر کا کام تو یہی ہے نا کہ اس نے دیکھ لیے کہ ایک اتھارٹی نے ان ڈاکومینٹس کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یہ اپروڈ ہیں انوائس ٹھیک ہے انوائس پر جو پرائسز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہیں جو ڈسکاؤنٹس دیے گئے ہیں وہ ٹھیک ہیں اب اگر یہ تمام چیزیں آپ کو یعنی کہ آڈیٹر کو ان ڈاکومنٹس کے اوپر سگنیچر کی شکل میں اپرووڈ نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آڈیٹر کو ٹھیک ایویڈینس مل گیا سو آڈیٹر نے ان تمام اپروولس کو آتھرائزیشن کو چیک کرنا ہوتا ہے اسٹیج پر اور پھر نیکسٹ کیا چیز آڈیٹر نے چیک کرنی ہے arithmetical accuracy of invoice including pricing and value added tax یا سیلس ٹیکس کیلکولیشنس اور کریڈٹ نوٹس کی کیلکولیشنز میں اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ ان ڈاکومینٹس پر ایک گریڈ سٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے انوائسز پہ اسپیشلی جس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ انوائسز کے ٹوٹل فلانے شخص نے چیک کیے انوائسز پہ ٹیکسیز کے ریٹ فلانے شخص نے چیک کیے انوائسز میں موجود ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کی کیلکولیشن فلانے شخص نے چیک کی اب آڈیٹر ان کو ریکلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر اگر کوئی پرابلم نظر آتی ہے اس کو ٹیسٹ آف کنٹرول کے دوران تو وہ پھر انفارم کرتا ہے کہ جی دیکھیں برابر یہ شخص جو ہے ڈسکاؤنٹس کو ٹھیک کیلکولیٹ نہیں کر رہا میں نے ایک مہینے کی انوائسیز چیک کر لی ہیں ڈسکاؤنٹس تو غلط اس نے کیلکولیٹ کیے ہوئے بہت زیادہ ڈسکاؤنٹس دیے ہوئے کنٹرول سو بہرحال آڈیٹر نے کیلکولیشن کو بھی چیک کرنا جس میں کہ ویلو ٹیکس یعنی کہ اس کی کیلکولیشنس بھی آ جاتی ہیں اور پھر کریڈٹ نوٹس جو ایشو کیے ہوتے ہیں ان میں بھی موجود کیلکولیشنس آڈیٹر چیک کرتا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہوئی ہے اب دیکھیے پیچھے کنٹرول پروسیجر میں ان سب کے اوپر کنٹرول بنائے گئے تھے ان کنٹرول کو آڈیٹر چیک کر رہا اب نیکسٹ بات آتی ہے کہ آڈیٹر چیک کرے گا ڈسپیچ نوٹس کو اور گڈز ریٹرن نوٹس کو اس بات کی تسلی کے لیے کہ انوائسز ٹھیک بنائی گئیں اور کریڈٹ نوٹس ٹھیک بنائے گئے اب یہاں پر بھی آڈیٹر ایویڈنس حاصل کرتا ہے ان کی اپروول کے ذریعے سے اور ان ڈاکومینٹس کو انفیکٹ جن کو بیس بنایا ہوتا ہے ڈسپیچ نوٹ اب بیس بنتا ہے انوائسز کی نا اب اس ڈسپیچ نوٹ کو وہ چیک کر رہے گا کہ کیا یہ بیس ٹھیک تھی جس پر بیس کرتے ہوئے انوائس بنائی گئی یا بیس ہی خراب تھی لہذا اسٹیج تک آڈیٹر کا پہنچنا ضروری ہے اب لاسٹ میں آ جاتی ہے بات کنٹرول اکاؤنٹ ریکنسیلیشن کی اب اسٹیج پر فائنلی آڈیٹر چیک کرتا ہے کہ آڈٹ کلائنٹ نے جو ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کا کلوزنگ بیلنس ہے کیا اس کو ریکنسائل کیا ہے انڈیویجل ڈیٹرز کے بیلنس کی لسٹ کے ساتھ اگر وہ ریکنسائلڈ ہیں یعنی کہ کوئی ان میں ڈفرینس نہیں ہے تو اٹ مینس دیٹس فائن جو ہمارا کلوزنگ بیلنس تھا ڈیٹرس کا as per our main ledger جو کہ اپیئر ہو رہا ہے بیلنس شیٹ میں ایز ٹوٹل شیبلس ایگزیکٹلی جو انڈیویجل ہمارے ڈیٹرز ہیں ان کا بھی ٹوٹل اتنا ہی ہے انڈیویجل سے جتنا جتنا ریسیو کرنا ہے ٹوٹل وہی اماؤنٹ بنتی ہے جو کہ ہمارے ڈیٹرس کنٹرول اکاؤنٹ کا کلوزنگ بیلنس ہے یہاں پر انفیکٹ وہ ریویو ہی کر رہا ہوتا ہے سو so جناب یہ تھا ٹوٹل ہمارا test of control over the sale system جس کے اندر ڈیٹر سے متعلق بھی تمام باتیں آ جاتی ہیں سیل سسٹم کا مطلب ہے ڈیٹرز یا ٹریڈ بہرحال اس کا حصہ ہے اب ہم نیکسٹ ان شاء اللہ تعالی لیکچر میں ٹیسٹ آف کنٹرول پڑھیں گے سسٹم کے ریفرنس میں تو آپ سے اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ نیکسٹ لیکچر کے ہینڈ آؤٹس کو تھوڑا سا گو تھرو کریں گے ہاں البتہ اس کو تو بہت اچھی طرح سے تیار کرنا جو ہم پڑھ چکے اب تو ذرا تھوڑا سا ہمت باندھیں اور اپنی پڑھائی پر خاص توجہ دیجیے اجازت دیجیے اللہ حافظ